بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا الحاقت الحاقت ما وما ادراک ما کو كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاضية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية وہ حق ہونے والی کیسی وہ حق ہونے والی اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی سمود اور آج صدمہ دینے والی کو جایا تو سمو تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنہار سے اور رہے آج وہ ہلاک کیے گئے نہائے سخت گرج کی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھڑے ہوئے وہ یا وہ کھجور کے ڈھونڈ ہیں گرے ہوئے تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو اور پھر اون اس سے اگلے اور رکھنے والی بستیاں خطا لائے تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس نے انہیں بڑی چڑھی گرفت سے پکڑا

يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہوں جب سور پھونک دیا جائے ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفتن چورا کر دیے جائیں وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس اس دن کا پتلا حال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تمہارے رب کاش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے يومئذ تعرضون لا منكم

اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنی والی جان چھپ نہ سکے گی تو وہ جو اپنا نام اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نام اعمال پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا تو وہ من مانتے چین میں ہے بلند باغ میں جس کے خوشے جھکے ہوئے کھاؤ اور پیو رکھتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا وَأَمَّا مَنْ كِتَابَهُ يقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون اور وہ جو اپنا نام بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے ہائے کسی طرح موت کی قصہ چکا جاتی میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب زور جاتا رہا اسے پکڑو پھر اسے توف ڈالو پھر اسے بھڑک کی آگ میں دھساؤ پھر ایسی زنجیر میں جس کا نام ستر ہاتھ ہے اسے پرو دو بے شک وہ عزبت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دو زخیوں کا پی اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن من وإنه وإنه لحسرة على الكافرين لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین رکھتے ہو اور نہ کسی کاہن کی بات کتنا کم دھیان کرتے ہو اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلا لیتے پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا اور بے شک کے قرآن در والوں کو نصیحت ہے اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ اٹھانے والے ہیں اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے اور بے شک وہ یقینی حق ہے تو اے محبوب تم اپنے عزمت والے رب کی پاکی بولو